معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کا حق ایسے اموال زمین جائیداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفا کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچانوے